يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیج دیا کافروں کے تمام گروہوں کے عقائد کی تردید کرنے کے بعد اللہ نے تمام بنی نوع انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور کہا کہ ان کی نبوت کی صداقت پر حجت تمام ہو چکی اور حق کو واضح کرنے والا نور یعنی قرآن کریم آ چکا اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کریں گے تو اللہ ان کے حال پر رحم کرے گا انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا اور سرات مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مومنوں کی دنیا و آخرت میں یہ امتیازی شان ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں عقید و عمل میں راہ راست پر گامزن ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں اس راہ راست پر ڈالے گا جو جنت کی طرف جا رہی ہوگی